وضو نماز استغفار حضرت اسما بن حکم فضاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرا معمول حدیث کے بارے میں کچھ یوں تھا کہ اگر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتا تو اللہ کو جتنا منظور ہوتا مجھے اس سے نفع پہنچاتے یعنی میں اس پر عمل کرتا اور کوئی صحابی مجھ سے حدیث بیان کرتے تو میں ان سے قسم لیتا کہ حدیث کا معاملہ ہے بات پکی ہونی چاہیے اگر وہ قسم کھاتا تو میں ان کو سچا مان لیتا فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور میں نے خلاف معمول ان سے قسم نہیں لی کہ مجھے ان کے تقوا علم اور احتیاط پر اعتماد تھا اس لیے میں نے ان سے قسم لیے بغیر ان کی تصدیق کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سچ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر دو رکعت پڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني وإذا حدثني أحد من أصحابه أستخلفه فإذا حلف لي صدقته قال وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله له ثم قرا هذه الايه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم